الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے جو ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرتے رہتے تھے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اور یہ کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے اور یہود نے یہ بھی کہا کہ ہم آگ میں صرف چند دن کے لیے ڈالے جائیں گے اسی طرح کے اور بھی بزوں میں خود اچھے ہونے کے دعوے کرتے رہتے تھے اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا کہ اپنا تزکیہ خود کر لینے سے آدمی اچھا نہیں بن جاتا اللہ جسے چاہتا ہے پہلے اسے ایمان و عمل صالح کی توفیق دیتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اس کا تزکیہ کرتا ہے بخاری نے ابو موسا عشی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کی پیٹھ توڑ دی